ہمیں ابن عون نے قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے یہ ہار اس اون سے بٹے جو ہمارے پاس تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غیر محرم ہی رہے آپ اپنی ازواج کے پاس آتے جیسے غیر محرم اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا آپ آتے جیسے ایک عام آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو